تفکرات غم مصیبت اور قرض سے نجات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یونس کی دعا عجیب تھی اس کی ابتدا تحلیل ہے درمیانی حصہ تسبیح اور آخری حصہ گناہ کا اقرار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو پریشان حال غم زدہ مصیبت زدہ اور مقروض روزانہ تین بار ان کلمات کے ذریعے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اس روایت میں چار طرح کے افراد کا تذکرہ ہے نمبر ایک محموم یعنی وہ شخص جسے کوئی پریشانی اور فکر لاحق ہو نمبر دو مغموم جسے کوئی غم اور مصیبت اور تنگی پہنچی ہو نمبر تین مقروب جو کسی سخت آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو نمبر چار مدیون یعنی مقروض لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بوجھ ہلکا کریں حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو گناہوں کے بوجھ سے بوجھا لوگ پار نہیں کر سکیں گے بس چاہیے کہ زیادہ استغفار اور توبہ سے اپنا بوجھ ہلکا کرتے رہے ابی تردا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المسطلون